کلام برکت کوشش کریں کہ آیت الکرسی کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر اسے اپنے دل میں اتاریں بے شک یہ آیت مبارکہ دل کو اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر دیتی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ جب وہ سونے لگیں تو آیت الکرسی کا تازہ نور ان کے دلوں میں ہو اس لیے سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے تھے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمال نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال میں نہیں آتا کہ عاقل آدمی جو مسلمان ہو اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جاتا ہو آیت الکرسی کا مفہوم سمجھنے کے لیے امام المفسرین حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے خوب غور سے پڑھیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بڑے اونچے اشارے اور راز ہوتے ہیں آپ آیت الکرسی کا ترجمہ یوں پیش فرماتے ہیں اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تھامنے والا نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے جو خلق کے روبرو ہے اور پیٹھ پیچھے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم میں سے کچھ مگر جو وہ چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان اور زمین کو اور تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا سبحان اللہ کیسا شاندار ترجمہ ہے اب اسے پڑھ کر اپنے دل میں جھانکیں کیا انڈیا اور کیا امریکہ کیا اسرائیل اور کیا برطانیہ کیا بل گٹس اور کیا زکر برگ سب کتنے چھوٹے حقیر بلبلے اور غبارے نظر آتے ہیں ان سب نے فنا ہونا ہے مرنا ہے یہ سب نیند اور اونگ کے محتاج نہ آگے کا کچھ جانتے ہیں نہ پیچھے کا یہ نہ وقت کو روک سکتے ہیں نہ زمانے کو اور نہ اپنے بخار کو نہ دنیا میں ان کی مرضی چلتی ہے اور نہ آخرت میں یہ نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں اور نہ موت نہ یہ اپنے فنا کو روک سکتے ہیں اور نہ اپنے بڑھاپے کو پھر وہ امت ان سے کیوں ڈرے کیوں دبے جس کے پاس آیت الکرسی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پیاری بلند اور عظیم آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہونٹ بھی عطا فرمائے ہیں اور زبان بھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرص کے پائے کے ساتھ کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اتنی عظیم اور بلند آیت جس انسان کے دل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں دبتا یا اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ کا حقیقی نور عطا فرما آئیے وجد کے ساتھ پوری آیت الکرسی پڑھتے ہیں الله لا اله الا هو الحي القيوم